حضرت سائب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی اور بڑی مختصر پڑھائی کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑی ہلکی اور مختصر نماز پڑھائی ہے آپ کہنے لگے اس کے باوجود میں نے نماز میں بہت سی دعائیں پڑھی ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جب وہ اٹھے تو ایک آدمی کے پیچھے چلا وہ خود حضرت سائب ہی تھے لیکن انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھا اور ان سے وہ دعائیں پوچھیں پھر واپس آ کر اس نے لوگوں کو بتائی ایک دعا یہ تھی اللہ یہاں یہاں سے لے کر تک یعنی اے تو علم غیب جانتا ہے اور تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر سمجھے اور اے اللہ میں تجھ سے باطنن اور تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں اور رضامندی و ناراضی ہر حال میں سچی اور حکمت بھری بات کہنے کا سوال کرتا ہوں اور فقیری و امیری میں میں آنا اختیار کرنے کی توفیق مانگتا ہوں اور تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ایسی آنکھ کی ٹھنڈک یعنی خوشی و لذت مانگتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو اور راضی برضا و قضا رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد لذیذ زندگی مانگتا ہوں اور تیرے روح اقدس کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوق کا طلب کار ہوں بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو راہ دکھلانے والے بنا دے سنن نسائی حدیث نمبر 1306